السلام علیکم میں ہوں مختار احمد اور میرا آپ کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے اس نئے کورس کے ساتھ اگلے پینتالیس سیشن کے دوران ڈسکشن وغیرہ کے ساتھ تعلق رہے گا ایک بڑا interesting subject human resource management کے نام سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا کوڈ ہے M G T five zero one اور آج اس کا پہلا لیکچر یا سیشن ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ اس سبجیکٹ کو تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس کراؤں اور پھر دیکھیں کہ آگے اس میں پینتالیس لیکچر یا فورٹی فائیو لیکچر جو ہوں گے اس میں کیا کچھ ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے تو پھر کیا خیال ہے کہ شروع کیا جائے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور اس کی یہ ریئل لائف اپلیکیشن بھی بہت زیادہ ہے اور اسی لیے اس سبجیکٹ کو آج کل سب بیچلر اور ماسٹر پروگرام میں مختلف ڈگریز پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے اور پڑھیں گے تو اس میں آپ انجوائے بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لرننگ بھی ہوگی تو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے ساتھ کیا ڈسکس کریں گے تو پہلا جو ٹاپک ہے جو میں آپ سے ڈسکس کروں کروں گا وہ ہوگا کہ میں آپ کو انٹروڈیوس کراؤں کہ یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہوتا کیا ہے what actually this human resource management is then after that what I try to see that why we are all concern about this thing why it is important why all organization are thinking about human and at the end what I try that I try to discuss with you are just give some kind of brief outlines what we are planning to complete in next forty four اور in other sense we can also see ج دا پیپل آف آرگنائزیشن اگر تھوڑا سا ہم اور ایکسپینڈ کر کے دیکھیں اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں یہ ایک مینجمنٹ کا ہر مینج فنکشن ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ جو آرگنائزیشن کی نیڈز ہیں اور جو آپ کے پاس امپلائیز کام کر رہے ہیں ان کو اسکل کو آپس میں میچ کیا جائے تاکہ right person for the right job کے کانسپٹ کے تحت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے آگے چلتے ہیں جس طرح کوئی بھی آپ گھروں میں بھی مختلف چیزیں ایک کوئی بلاک ہوتا ہے تو اس کے مختلف کمپونیٹس ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے اس سبجیکٹ کا جو آج ہم شروع کر رہے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ اس کے تین کمپونیٹس ہیں بیسیکلی ایک کمپونیٹ ہے human very important component second component is the resources and third component is management تو کیا ہوا اس تین اس سارے ہمارا جو ٹاپک ہے اور ٹائٹل آف سبجیکٹ ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تین بیسک کمپونیٹس میں they are human resources and management اور یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ مل کے اس سبجیکٹ کو شیپ اپ کرتے ہیں اور تینوں س... آ... جو لفظ ہیں یا ورڈ ہیں وہ کافی امپارٹنٹ ہے human as you know is آپ اس کو بایولوجیکلی ڈیفائن کریں تو وی کال اٹ ایک اگر اس کو ہم اردو میں دیکھتے ہیں اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں جی social animal is a human being اب ایک سوشل اینیمل اور ایک مشین میں کچھ فرق تو ہے وہی فرق سمجھنے کے لیے اسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ کس طرح کے کورسز کو ڈیزائن کیا ہے اسی طرح ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو واٹ آر ریسورسز بیسیکلی کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے اس کے بیسک چند ریسورسز ہوتے ہیں جن کے بیس پہ وہ کچھ اپنے گولس کو اپنے مشن کو اکمپلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مینجمنٹ کیا ہوتی ہے basically management again the process of organizing planning controlling directing all those resources of any organization can have to achieve their pre kind of ان شاء اللہ اگلے کچھ سیشن میں میں آپ کے ساتھ جب بیسک سے کچھ مینجمنٹ کو ڈسکس کروں گا تو ان چیزوں کو دوبارہ ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے تو ٹیکنیکلی کیا ہوا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم انسانوں کے بارے میں لوگوں کے بارے میں اور اس ریسورس مینجمنٹ کی آرگنائزیشن کی وہ ریسورس جو ہیومن پہ کمپرائز کرتے ہیں یا لوگوں پہ کمپرائز کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیسے ان کو آپ ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ آپ اپنے آرگنائزیشن یا اپنے ادارے کے لیے اس کا بہتر یوٹیلٹی لے سکیں جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم آپ کی ایج کے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ فلاں کنٹری بڑے امیر ہیں عرب کافی امیر ہیں فلاں ملک میں سونا نکل آیا ہے وہاں سے آئل نکل آیا ہے اور اس وجہ سے وہ ملک اس قوم کے اس لوگوں کے جو ویلتھ تھی وہ زیادہ ہوگی اور اس لیے وہ امیر لوگ سمجھے جانے لگے وہ کنٹری جو تھے وہ امیر سمجھے جانے لگے لیکن آج کے دور میں ریسنٹ کچھ ڈکیٹس میں جب تک جب ہم نے دیکھا کہ نہیں یار یہ تو خالی تیل سونا یا باقی جو ریسورسز ہیں وہی امپورٹنٹ نہیں ہے ایک چیز ایسی بھی ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور وہ تھا ہیومن ریسورس بیسیکلی آپ دیکھیں اگر جیوگرافی دیکھیں دنیا میں دیکھیں کہ کہاں کہاں نیچرل ریسورسز ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ نیچرل ریسورسز جو ہیں جس ملک کے پاس ہوں گے وہ کنٹری امیر ہے جس کے گھر سے سونا نکل آیا وہ امیر ہو گیا یا وہ ایک سوسائٹی کے اندر اس کا ایک مقام ہو گیا لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آتی جا رہی ہے وہ ہے ہیومن ویلتھ اور وہ نالج ہیومن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ بنتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں اگر دنیا کو دیکھیں دیکھیں گے کہاں پہ افریقہ میں سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز پائے جاتے ہیں وہاں پہ دیکھیں آپ کہ وہاں پہ آپ کو سونا بھی ملتا ہے وہاں پہ آئل بھی ملتا ہے وہاں پہ لوہا بھی ہے ہر قسم کے معدنیات جو ہے وہاں سے میسر ہے لیکن وہاں کے لوگوں کی زندگی دیکھیں وہاں کا لونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں وہاں کا جی ڈی پی دیکھیں اس کے مقابلے میں اگر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ایسے جی کہ جن کے پاس نہ تو اتنی بڑی لینڈ ہے ریسورسز ہیں نہ نیچرل ریسورسز اتنے ہیں لیکن پھر بھی وہ دنیا کے اندر ایک اچھے ڈیولپ نیشن کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں وہ کیسے بنے وہ اس قوم کے لوگوں کی محنت کی وجہ سے بنے وہ اس قوم کے جو ہیومن ریسورس تھا اس نے جب ترقی کی اس نے جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایجوکیشن حاصل کی اور آگے بڑھے تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے ترقیاں حاصل کی تو یہی وجہ ہے کہ آج ایک شفٹ آ گئی ہے ہمارے سوچنے میں ہمارے مینجمنٹ کے اسٹائل میں اگر آپ پرانے اسٹائل لیونگ دیکھیں تو لوگوں کو جس طرح آپ مشینوں کو رکھا جاتا تھا خدا نہ خاصا جانوروں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا ایسے ہی انسانوں کو وہ ایک جگہ بند کر دیتے تھے اور صبح لے کے آتے تھے کاموں پہ اور کام کرواتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دیٹ اٹ لیکن ایسا نہیں ہے بعد میں لوگوں نے دیکھا ریئلائز کیا کہ یہ چیزیں یہ لوگ جو ہیں جو بڑے امپارٹینٹ ہیں اگر ان پہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیا جائے ان کی ویلویشن کی جائے ان کو موٹیویٹ کیا جائے یہ عام روٹین سے زیادہ ڈلیور کر سکتے ہیں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو دیکھیں گے کہ چند لوگوں نے قوموں کی تقدیریں بدل دی چند لوگوں نے اپنے اداروں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو وہ کیا چیز تھی وہ ان کے اندر کا جذبہ موٹیویشن اور ڈلیوریبل جو چیزیں تھیں وہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اداروں کو اپنے ملکوں کو اپنی قوموں کو ایک ترقی یافتہ مقام دلوایا تو یہی چیز سمجھنے کے لیے آپ لوگ اپنا کیریئر شروع کرنا چاہتے ہیں ایک نئے پروفیشن میں آ رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ سبجیکٹ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور کل کسی بھی اسٹیج پہ جب آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے کہیں جاب کرنی ہے کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ کس طرح آپس میں مل کے لوگ کام کرتے ہیں کس طرح جو مل آپس میں جو کام کیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ ایک اسپارک جو ہے جو موٹیویشن ہے وہ کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے تو یہی چیز سمجھنے کے لیے یہی چیز کرنے کے لیے اداروں نے اپنے اندر ایک ڈپارٹمنٹ آرگنائز کر لیا جس کو ہم ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں اور یہ جو ساری ایکٹیویٹیز کے اندر آتی ہیں اس کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا نام دیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے فنکشن کیا کیا ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتا ہے آج تھوڑا سا ہم اس کو ٹچ کریں گے تھوڑا تھوڑا تاکہ آپ کو تھوڑا سا کنسپٹ ہو کہ یہ سبجیکٹ ہے کیا ہے ان شاء اللہ آگے آنے والوں والے جو سیشنز ہوں گے اس کے اندر ہم ڈیٹیل میں ہر ایک چیز کو ڈسکس کریں گے تو بات کرتے ہیں ہیومن ریسورس کی تو بیسیکلی اگر آپ کی آپ کسی اپنی بک میں بھی دیکھیں گے یا لیکچر نوٹس میں بھی دیکھیں گے تو اس میں ایک list function of human resource بتائی جائے گی آپ کو they are basically hiring people start from basically planning of your organization کہ آپ نے پلان کرنا ہے ڈیزائن کرنا ہے اینالائز کرنا ہے کہ کیا کیا لوگ چاہیے ہمیں کس طرح کے ہمیں ہیومن ریسورس یا ورک فورس چاہیے اور پھر ان کو کس طرح آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے اپنی آرگنائزیشن کے اندر کس طرح اس کا سلیکشن پروسیس کرنا ہے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری آ جاتی ہے اسی طرح ان کی ٹرانسفر ہے ان کی پروموشن ہیں ان کی ٹریننگ ہے ان کے لیے کمپنسیشن یا بینیفٹ کا ڈیسیزن کرنا یہ ساری چیزیں یہ ساری ایکٹیویٹی بھی ریلیٹ کرتی ہیں یور ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ اس کے علاوہ ان کی آگے کیریئر ڈیولپمنٹ ہے ڈسپلن مینٹین کس طرح کیا جاتا ہے ان کو کس طرح موٹیویٹ رکھا جائے گا ان کے ساتھ جو باقی آرگنائزیشن مختلف ایکٹیویٹیز ہیں کہ بعد میں ان کی پینشن ہے سیپریشن ہے اور اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ ہیومن ریسورس فنکشن کے تحت ہم ان شاء ڈسکس کریں گے تو پھر ایک جو دوبارہ کیونکہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے آج کا لیکچر ہے میں اس میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ it will be scratching the surface basically کیونکہ ہم نے ایک بنیاد آج رکھنی ہے ایک نئے سبجیکٹ کے لیے جو آگے ہم 44 یا 45 فائیو کے اندر یہ ایک ساری بنیاد کے اوپر ہم مختلف قسم کے جو اس کی یونٹس ہیں ہم کو ڈسکس کرتے ہوئے at the end of day ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ چیز ہے کیا ہیومن ریسورس مینجمنٹ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور کس طرح اس کو ہم اپنے ریئل لائف کے اندر جب ہم خود جاب کرتے ہیں یا کہیں جوائن کرتے ہیں یا کہیں میں آپ نے خود اپنا ایک آرگنائزیشن ڈیولپ کرنی ہے تو یہ سبجیکٹ کس طرح آپ کو وہاں پہ ہیلپ کرے گا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ you you see organization basically can have different kind of inputs there what is the technology of course very important resource you can have the money you can have the land you can have the people ہاؤنگزیشن آرگنا particularly today's every organizations financial resources they can arrange any kind of technology اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسی دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ وہ ادارہ بڑا اچھا ہے وہ کنٹری بڑی اچھی ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس ویلتھ ہے تو اس لیے وہ یہ کر سکتی ہے آج کل کے دور میں if you have a good project if you have a viable project believe me anybody is willing to invest on your project تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے ٹیکنالوجی کا ارینج کرنا پیسے کا ارینج کرنا is not a big deal so what is difference then it is a human being right اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس کون سا ایسا ادارہ ہے کہ جس کے پاس اچھے لوگ ہیں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں کیونکہ وہی لوگ ہیں جو ڈفرنس کریٹ کریں گے دوسروں کے مقابلے میں باقی چیزوں ہو گئی ہیں ہر کوئی ایک جیسی ٹیکنالوجی کو اسیس کر سکتا ہے پلس مائنس تو ہوتا ہی ہے لیکن دیکھا جائے تو کسی قسم کی بھی ٹیکنالوجی آج کل ارینج کرنا کوئی بڑی بات نہیں رہی پیسوں کا ارینج کرنا بھی بڑی بات نہیں رہی آج کل آپ کے بینک دیکھ لیں بینکنگ سیکٹر میں بھی بہت زیادہ پیسہ اویلیبل ہے گورنمنٹ آپ کو فنڈ کرتی ہے لوگ ویلنگ ہیں انویسٹ کرنے کے لیے اگر ان کو پتا لگ جائے کہ یہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وائبل ہے اور سیف ہے تو پھر کیسے میں کہہ سکتا ہوں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ادارہ یا میرا ادارہ دوسرے کے مقابلے بہتر ہے only and only one resources one important resources and these are the human resources جیسے آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں let see everybody now has this P C on their home تو آپ نے جب پی سی پہ کام کرنا ہے تو unless you know your equipment or your machine well you can deliver anything آپ کو پتا ہے کہ کیسے یہ اس کو آن کیا جاتا ہے کیسے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے اگر اس کی کوئی ٹربل شوٹنگ ہو جائے تو اس کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہ ہیومن ریسورس جو ہیں یہ انسان جو ہیں جو کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچتے سمجھتے فیل کرتی ہوئی اس کو مشین تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن ایسی ہستی ہے جس جو احساس بھی کرتی ہے جو فیل بھی کرتی ہے جو ریئیکٹ بھی کرتی ہے جو موٹیویٹ بھی ہو سکتی ہے جو ڈی موٹیویٹ بھی ہو سکتی ہے اور جو مشین سے ہٹ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اپنے اندر تو اب اس جو ہستی ہے ہیومن بینگ اس کو کیسے آپ نے مینج کرنا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اور اگر آپ اچھے مینیجر ہیں اچھے لیڈر ہیں اور اچھے ٹیم ممبر ہیں تو پھر اپنے آپ اس ریسورسز کے ساتھ اس کو اچھی طرح افیشینٹلی یوٹیلائز کر کے اپنے لیے اپنے ادارے کے لیے اپنی نیشن کے لیے اس کو فائدہ مند ریسورس بنا سکتے ہیں تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں میں نے پوچھا ہے کہ why are we concern about this why people think that human resource is important اس لیے کہ اگر میں اس ہیومن ریسورس کو اس انسان کو جو میرے ساتھ کام کر رہا ہے اس کی میں موٹیویشن فیکٹر کو سمجھ جاؤں اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کو سمجھ لاؤں تو پھر میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ میں اس کے بہیویئر کو اپنے مطابق اپنے کام کے مطابق اپنے ادارے کے مطابق مولڈ کر کے اس سے ڈیزائریبل کام لے سکوں تو basically it help you to get thing done from other people so you agree with me that getting things done from other is very let's take example ابھی آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے یا ویڈیو کے سامنے بیٹھے ٹی وی کے سامنے بیٹھے یہ لیکچر سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی چوائس ہے کہ آپ ابھی اٹھ جائیں بند کر کے پھر دوبارہ آ کے شروع کر لیں لیکن اگر ابھی آپ نے چائے پینے کا دل کر رہا ہے تو گھر میں کسی سے والدہ سے سسٹر سے بھابھی سے کہیں کہ چائے بنائے تو اگر وہ بزی ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہے پھر تو آپ کو خود کرنا پڑے گا اگر تو وہ اس وقت فارغ ہیں یا آپ کے لیے چائے بنا سکتے ہیں تو وہ پھر آپ کو بنا کے دیں گے تو مشین میں مشین سے کام لینے میں اور انسان سے کام لینے میں بڑا ڈفرنس ہے آپ کے پاس ہاتھ میں پینسل ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو اٹھا کے اس طرف رکھ لیں I you can just start writing with this what if a person you are handling with there will be so many different factors which is going to affect him or her in responding or performing as you desire آگے آنے والے سیشن کے اندر لیکچر کے اندر ہم کچھ بہیویئر آسپیکٹ کو بھی ڈسکس کریں گے اور پھر آپ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں میں بار بار یہ اسٹریس دے رہا ہوں یہ زور دے رہا ہوں کہ لوگوں سے کام لینا بڑا مشکل ہے لیکن if you are able to manage the people if you know how to manage the people if you kind of know that how to mould the behaviour of other people then this will help you get thing done for people like this تو یہ چیز بیسک جو آج آپ کو دیکھیں انسان میں اور جو ہیومن بینگ ہے اور باقی جو ریسورسز ہیں آپ کا اس میں کافی فرق ہے باقی جو آپ کی مشین ہے میرے ہاتھ میں یہ ریموٹ کنٹرول ہے اس کو میں رائٹ ہینڈ میں لے لوں لیفٹ ہینڈ میں لے لوں ادھر رکھ دوں میری چوائس ہے کہ میں جیسے اس کو یوز کرنا چاہوں کر سکتا ہوں لیکن اگر یہاں پہ کوئی لیونگ چیز ہے اگر میرے ساتھ ایک انسان ہے کام کر رہا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم دو بجے رات کو بھی آ کے کام کرو آپ کو آٹھ گھنٹے کی جگہ دس گھنٹے کام کرنا چاہیے yes if ask extra from me کہ مجھے کوئی اوور ٹائم ملے گا مجھے اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا تو پھر میں چار بجے کے بعد یا پانچ بجے کے بعد بیٹھ کے ایکسٹرا کام کروں یا میں اپنی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے یا بیسک میں ریسپانسبلٹی اس سے بڑھ کے میں کیسے کام کروں یہ ساری ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں اس سبجیکٹ کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا اور پھر آئی کین بیٹ کہ you can use it in each kind of whatever profession you are whatever job you are doing it is going to help you to perform your job not only your job but get things done from other people اس کے علاوہ اگر تو آپ مینیجر ہیں اگر آپ کی اپنی آرگنائزیشن ہے so if you know this human resource management properly that can help you to kind of save you of doing some mistakes in your human resource activities let see اگر آپ نے جیسے میں نے شروع میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہوئے kind of said that it is you are trying to create a match basically between the needs and the kind of abilities of a person اگر تو آپ نے ایک خاص جاب کے لیے کسی ایک کو ہائر کیا ہے تو وہ میچ نہیں ہے تو who is going to suffer of course that person is also going to suffer جو مس میچ تھا جو انڈر یوٹیلائز رہے گا اس کا بھی نقصان ہے لیکن اس سے بڑھ کے آپ کے ادارے کا نقصان اگر تو آپ نے آپ کو ایک ڈاکٹر چاہیے جس نے کچھ آپریشن جا کے ہاسپٹل کے لیے ہے سرجیکل کا کسی کارڈیالوجی کا ہے اس طرح کے کچھ آپریشن کرنے آپ ایسے تو نہیں کر سکتے نا کہ جس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں اسے کہ right person for the right job similarly اس جی رائٹ پرسن کو سے رائٹ جاب لینے کے لیے بھی آپ کو کچھ اس کو سمجھنا ہے اس مشین کو اس انسان کو سمجھنا ہے کہ کس طرح اس سے آپ نے وہ کام لینا ہے تو جیسے میں نے پچھلی پوائنٹس پہ کہا تھا کہ آپ ان سے کام لے سکتے ہیں اسی طرح آپ ان مسٹیکس کو اوائڈ کر سکتے ہیں جو اگر آپ کو اس سبجیکٹ کا اگر انفارمیشن نہیں ہے اس کو سمجھ آپ کی سمجھ نہیں ہے تو پھر جو مسٹیکس ہو سکتے ہیں اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس انسان کو بھی آپ کو بھی آپ کے ادارے کو بھی and overall nation will be suffering ہمارے انفارچونیٹلی بدقسمتی یہی ہے کہ we we think of personalities basically we are not thinking about organization have to see کہ do you really need that person for that particular job or not and then if you can understand those thing I can that کہ you will be successful manager businessman you will be a successful person اس کے بعد اس کا ایک اور فائدہ جو ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے شروع سے آپ سے کہا کہ اس سے آپ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں in today's if you have to survive you should ٹوز آلویز کبھی ہم سنتے تھے کہ یار کوئی چیز ایسی لیں جس کی کوالٹی اچھی ہو of course quality was a big edge to be successful in the market to be successful in the business but not any more believe me now quality has become the essential thing unless you produce whatever you doing producing any product producing giving any services آپ سافٹ ویئر کچھ لکھ رہے ہو آپ ڈیزائننگ کر رہے ہو آپ آرکیٹیکچر کچھ نقشے وغیرہ بناتے ہو آپ کوئی مشین بناتے ہو کوئی ٹولس بناتے ہو تو unless you produce a quality thing آپ کا تو گزارا ہی نہیں ہے but now people want your stakeholder want something more and what is دور something more quality yes of course efficiency speed چاہیے لوگوں کو آج کل پہلے جو کام ہم دنوں مہینوں میں کرتے تھے اب لوگ گھنٹوں میں منٹوں میں سیکنڈوں میں کرنے کے چکر میں اسی طرح innovation something new why should I do this thing I already have such thing جب تک اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی آپ نے کمپیوٹر لیا آپ کے پاس پڑا ہے کل اس کے ایڈوانس اسپیڈ جس کی ہائی ہو جاتی ہے اس کے اندر کوئی ایکسٹرا فیچر آتے ہیں یو آلویز ڈیزائر یار I should have that one کیوں کرتے ہیں ایسے کیونکہ this is also human psychology کہ یو آر آرٹ تھنگس اب یہ سارا کچھ کون کرے گا مشینیں تو روز روز آپ اکوپمنٹ اپنی چینج نہیں کر سکتے ٹیکنالوجی بھی روز روز چینج نہیں ہوتی یس آج کل جس اسپیڈ سے چینج ہو رہی ہے that is course there but still تو دیز آر دا پیپل جو آپ کے ادارے کے اندر آپ کے انسٹیٹیوشن کے اندر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے اگر انہوں نے کوئی یونیک آئیڈیا لے لیا اگر ان کے اندر کوئی اس طرح کی ابلیٹیز ہیں کیپبلٹیز ہیں تو definitely they will give edge will give your organization people smart people deliverable پیپلائڈ competitive advantage for our institution for our organization for our nation آپ نے سنا ہوگا کہ ہر دور میں مختلف کمپنیز کو مختلف آرگنائزیشن کو مختلف اداروں کو بتایا جاتا ہے کہ they are number one in the country number one in their field airline company کو لیں آج کل ایمرٹ ایئر لائن کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ they are number one in the world وجہ کیا ہے ان کے پاس اچھے جہاز ہیں to they have the big fleet more than other big countries of the world no they are the people making that airline different اس سے پہلے سنگاپور ایئر لائن تھی اب وہاں پہ کیا تھا same way the people giving them the that is why they're number one چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں دنیا میں اگر آپ ان کو دیکھیں انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنی کمپیٹیو کریٹ کر کے دنیا میں ایک مقام پیدا کر لیا اینڈ وی آر الحمد اللہ ہنڈریڈ ہنڈریڈ تھرٹی ملین یہ آپ نے کرنا ہے ہم نے کرنا ہے مل کے کرنا ہے تو اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اب کیا ڈسکس کرنا ہم نے اگر کوئی بھی organization if they are successful in their human resource management if they successful run their show if their employees are happy if they are happy if they are doing good business if they are delivering something so who is getting who is getting benefit Do you think it is the people? It is the organization or what? I believe everybody is getting the benefit out of it. اب آپ کہیں گے کہ لیٹس ادارے کا کیا فائدہ ہے اس آرگنائزیشن کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ ایک اچھی سکسیسفل اور کمپیٹیڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا فنکشن ہو رہا ہے جہاں پہ ہارمونی ہے جہاں پہ لوگ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں جہاں پہ لوگ مل کے ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں تو اس ادارے کا کیا فائدہ ہے نیچرلی اگر ہم the پہ دیکھتے ہیں ان کو خطرہ کوئی نہیں ہے کہ ہم کل بند ہو جائیں گے کل ہمارا بزنس نہیں رہے گا کیونکہ they are moving fast they are kind of targeting targeting they are customer اور اپنے اسٹیک ہولڈر اور اسٹاک ہولڈر کے ساتھ ان کی اچھی چل رہی ہے آرگنائزیشن کا تو فائدہ ہو گیا تو واٹ اباؤٹ امپلائیز نہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس میں اس کو کوئی فائدہ نہ ہو ریالٹی میں yes so what kind of benefit those people are getting the employees are getting employees کا فائدہ یہ ہوگا کہ they are going to have the high salary no risk of lay off ان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ کل ہم آئیں گے تو ہمیں کہا جائے گا thank you very much no because they are necessity of the organisation اگر آپ اچھا پرفارم کرتے ہو آپ اچھے اگر آپ ٹیم ممبر ہو تو you become the necessity for the organisation تو اس ان لوگوں کی جہاں جو ایک اچھے ادارے میں کام کر رہے ہوں گے تو ان کا فائدہ کیا ہے اگر ان کے پاس اچھا ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم ہے ان کی رسک کوئی نہیں ہے اچھی سیلری ہے اور مارکیٹ میں اپرچونٹی ان کے لیے every organisation would like to have them آج کل ویسے بھی اوپن مارکیٹ ہے پاکستان میں بھی آپ دیکھیں تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے ورکر ہوتے ہیں جو اچھے ہیومن ریسورس ہوتی ہے ان کے پیچھے آپ کے جو کمپیٹیٹرس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یار اس کو کسی طرح لے آؤ اپنے پاس why don't we have that particular person with and they are willing to even pay you more آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ آج کا جو چیلنجز ہیں ہیومن ریسورس کے وہ کون کون سے اس میں will discuss this point and third not only organisation not only employees but of course the society اور now you can see how society is getting اگر اے بی سی آرگنائزیشن فائدہ اٹھا رہی ہے اس میں سے پندرہ بیس لوگ پچاس دو ہزار لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو سوسائٹی کا اس کو کیا فائدہ ہے یس yes, سوسائٹی میں پراسپیرٹی آئے گی فرسٹریشن نہیں ہوگی لونگ اسٹینڈرڈ اچھے ہوں گے تو that is why even society is getting benefit out of it so it is a complete picture see big picture if you try to understand those کہ اچھا ہیومن ریسورس سسٹم ڈیولپ کرنے کا نہ صرف آرگنائزیشن کو فائدہ ہے بلکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہے نہ صرف ان امپلائیز کو فائدہ ہے بلکہ سوسائٹی کو بھی ایز اے ہول فائدہ ہے نا this is not that much easy and now today's organisation keeping in view all those thing we are discussing people are are somewhat those problem ایک مشین ہے آپ نے اس کی ڈھیر سارے پی فور پی فائیو کوئی بھی چیز آپ کپڑے لیتے ہیں گاڑی لیتے ہیں تو وہ بہت ساری اس کی اسی طرح کی گاڑیاں بن سکتی ہیں ایک انسان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتیں دی ہیں آپ کے پاس امپلائی ہے not necessary body can have the same type of things آپ کہیں گے کہ نہیں اب تو دنیا میں کلوننگ ہو رہی ہے یس بٹ ابھی تک ہم نے ایسی کوئی کلوننگ نہیں دیکھی یا ابھی تک وہ پریکٹیکل نہیں ہو رہی کہ ہم ایکزیکٹلی ایک انسان کا ڈپلیکیٹ نکال لیں اینڈ اگین آپ ایک آپ کا کوئی آئیڈیل ہے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کسی بھی اچھے پلیئر کو عمران خان کو اپنا مینٹر رکھتے ہیں داد کو دیکھتے ہیں آج کل جو نئے لوگ ہیں ان میں سے انضمام کو دیکھتے ہیں آپ اس کے اسٹائل پہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ اٹس ویری ریئر کہ you can at least match that thing تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہیومن ریسورس ہے اب اس کی ڈپلیکیشن یا ایگزیکٹلی اس طرح کا انسان پیدا کرنا is a kind of difficult یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ڈسکس کرتے ہوئے سب سے بڑا چیلنج ہے ہاؤ ٹو اٹریکٹ گیپل آج کل کیا ہے کتنی زیادہ ڈائورسکیشن ہو گئی ہے کتنے زیادہ ادارے بنتے جا رہے ہیں کتنے زیادہ کام نکلتے جا رہے ہیں now you have the same human resource available same people in the market available to I am talking about the useful worker وہ جو لوگ جو ڈلیور کر سکے کام کر سکے جنہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے جنہوں نے پڑھا ہوا ہے جنہوں نے سیکھا ہوا ہے وہ تو وہی لوگ ہیں کچھ سال پہلے couple of decades back there were only couple of option one two three option like کوئی فوج میں جا رہا ہے کوئی پولیس میں جا رہا ہے کوئی ٹیچنگ میں جا رہا ہے اور کھیتی باڑی ایگریکلچر میں جاتے ہیں look at today you you are doing computer science other one field you can have so much diversification کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہا ہے کوئی ہارڈ ویئر کی طرف جا رہا ہے کوئی ڈیٹا بیس کی طرف جا رہا ہے بزنس کی طرف سوچتے ہیں اس میں بھی دیکھیں کوئی مارکیٹنگ کی طرف جا رہا ہے کوئی فائنانس کی طرف جا رہا ہے کوئی ایچ آر ایم کی طرف جا رہا ہے کوئی آئی ٹی کی طرف جا رہا ہے so many different kind of option you have now اگر اس چیز کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو just realise how many different option one can have in the market now if you are running a business if you have your set up if you have an organisation how you make sure that one particular person should apply come to your organisation اس کے پاس بہت ساری آپشن ہے میں جنرلی بات نہیں کر رہا میں اسپیسیفکلی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھے ورکر ہیں جو اچھے ہیومن بینگ ہے ٹیکنیکلی ساؤنڈ تو how can you make sure اور how can you attract those people that they should come to your organisation rather than going A B C some other organisation تو سب سے بڑا جو آج کل کا سب سے پہلا یا امپورٹنٹ چیلنج جو آج کل کی آرگنائزیشن فیس کر رہی ہیں how to attract good people ہم talking about the good people اور گڈ پیپل ڈزنٹ مین کہ وہ بڑے اچھے مقصد یہ ہے وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو جس کام کے لیے ان کو چاہیے اس کام کو وہ کر سکتے ہوں تو سب سے بڑا چیلنج جیسے میں نے آپ سے کہا to attract a people now let see suppose you are smart enough and you have attract a good person and he or she is interest to apply have organisation now second challenge second issue will come how to develop them what does this development mean here اس کو تو آتا ہے لیٹ سی کہ آپ نے ایک کمپیوٹر آپریٹر رکھا آپ نے ایک سافٹ ویئر کا ڈیولپر کو رکھا آپ نے ایک مکینک کو رکھا آپ نے ایک انجینئر کو رکھا اپنے پاس آپ نے ایک ڈاکٹر کو رکھا اب اس کو تو اپنا کام تو آتا ہے but how you make sure کہ ہی اور she will kind of feel comfortable in working your environment آپ کا اپنا کلچر ہے آرگنائزیشن کا آپ کا اپنا ایک اسٹائل ہے ڈلیور کرنے کا آپ کے اپنے اکوپمنٹس ہیں آپ کا اپنا سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے اندر اس کو کس طرح اس طرح ڈیولپ کرنا ہے اس کو سوشلائز کرنا ہے کرنا ہے تاکہ he or she should be able to deliver their whatever he or she no okay let see you are again smart enough I you are lucky enough that you have develop or her according to your environment your culture اور یور آرگنائزیشن تو how can you make sure کہ جتنا پروڈکٹ وہ آج ہے جتنی موٹیویشن سے وہ آج کام کر رہا ہے he or she will be doing the same level of work tomorrow day after tomorrow اور آگے جا کے تو اس کو ہم کہتے ہیں how to keep them motivated کہ وہ اسی اسپیڈ سے اسی دلچسپی سے اسی دلجوئی سے وہ کام کرے جس کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہے and this is very important believe me one can see will pay them hand but do you think money is the only factor no of course money is very important factor and in following دو سیشن ول ڈسکس کہ موٹیویشن اور منی کا آپس میں کیا ریلیشن شپ پیسے کا ہے اور کس طرح پیسہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کی موٹیویشن کے لیے کام دے سکتا ہے and believe me money is not the only criteria یہ مسکنسپشن ہے کہ ہماری کہ صرف شاید لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں یس پیسہ is very important but up to certain limit تو تیسرا چیلنج ہمارا کیا ہوا کہ how to keep them motivated so that that that person employee that the important resource of your organisation should keep on working with the same rather than than more that that so he she should be delivering according to your whatever requirements are there یہ بھی ہو گیا how you can make sure that you retain ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے لوگوں کے پیچھے سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور اسپیشلی جو آپ کے فیلڈ کے اندر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی نظر ہوتی ہے یار وہ جو بندہ ہے وہ پروفیسر جو ہے فلاں ادارے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہے وہ جو انجینئر ہے he is kind of genius there وہ جو ڈاکٹر ہے اس کے تو ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا دے دی کہ وہ جو میڈیسن یا جو چیز پرسکرائب کرتے ہیں وہ فٹ بیٹھتی ہے وہ جو ڈیولپر ہے he is doing the excellent work وہ جو ہارڈ ویئر کا اسپیشلسٹ ہے وہ تو بالکل ہاتھ لگاتا ہے مشین کو اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس میں کیا خرابی ہے don't you think he she is now asset and everybody will like to have them آپ نے اس کو لیا بھی let says if you have taken him اور ہر ایز را جسٹ ابھی یونیورسٹی سے کالجوں سے نکلے تھے آپ نے ان کو لے لیا آپ نے ان کو ڈیولپ بھی کر لیا آپ نے ان کی مارکیٹ ویلیو بھی بنا لی اب تو ان کی ورث زیادہ ہوگی تو what will happen next door دوسری کسی سٹی میں ایون ابراڈ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو سال پہلے جب یہ کمپیوٹر سائنس آئی ٹی کا نیا نیا بوم آیا تھا اس وقت آپ ٹیلی فون پہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنا انٹرویو کرتے تھے اور آپ کو ورک پرمٹ گھر مل جاتا تھا پاکستان میں why it was like that okay one reason was demand supply yes in particular area there was more demand less supply of skill people اور دوسری بات وہی تھی کہ وہ لوگ ٹرین ہو کے یوزفل ورکر ہو کے ہمارے یہاں لوکل آرگنائزیشن میں کام کر رہے تھے ان کا ایکسپیرینس تھا ان کو ایک اٹریکشن دوسری آرگنائزیشن اچھے انسینٹو دے کے اپنے پاس لے کے جا رہی تو this is becoming a biggest issue of today's organisation how to retain the good people جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا اس سبجیکٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ اس وقت آج کل کے آرگنائزیشن کے اندر اگلا جو ہمارا چیلنج بگ آج کل ہم فیس کر رہے ہیں to attract good people to develop them according to your environment your situation your department your organisation so that should be useful worker not only develop but keep them motivated کہ تاکہ وہ لانگ ٹرم پہ اسی طرح اسی اسپرٹ کے ساتھ کام کرتے رہے at the end of day to retain them کیا شیورٹی ہے کہ کل آپ کا کمپیٹیٹر اس کو اٹھا کے نہیں لے جائے گا کیا سیکورٹی ہے کیا ریزن ہوگا کہ he she should keep on working with you rather than going to some other body with better incentive تو میرا خیال ہے کہ اس ساری ڈسکشن میں جو ابھی تک ہم چیز ایک چیز سمجھ سکے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہیومن ریسورس کیوں امپارٹینٹ ہے اس کا ایشو کیا ہے ہمارے ایگنیشن کے حوالے سے and why we want to study it and why it is important and what kind of challenge we are facing تو میرا خیال ہے آج کی جو بیسس جو ہے جسٹ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا اسکریچ دا سرفیس کے لیے that seem to be enough but اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا سیشن ختم ہو گیا ابھی جو اگلا ٹاپک جو میں آپ سے شیئر کروں گا ڈسکس کروں گا وہ تھوڑا سا روڈ میپ کا ہمیں ایک کانسیپٹ دے گا کہ ہم اس سبجیکٹ کو کیسے لے کے چلیں گے یہ جو ہمارا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا سبجیکٹ ہے جسے جس کا جو کوڈ ہے M G T five zero one how will proceed from here for next forty four more lecture so I start like this today was over lecture number one we will try to kind of introduce this subject with you and what I try to do basically next week اور نیکسٹ لیکچر جو ہمارا لیکچر نمبر ٹو ہوگا اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جائیں کیونکہ this is a applied side of ہمارا جو بزنس ایڈمنسٹریشن ہے یا مینجمنٹ سائنسز کا ہے کچھ لوگ آپ میں سے ابھی ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ مینجمنٹ سائنسز ہوتا کیا what is management basically organisation کا کنسپٹ کیا ہے تو میرا اگلے جو ہمارا آپ کے ساتھ سیٹنگ ہوگی ہوں گے number two number three lecture اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بیسک کنسپٹ جو ہے مینجمنٹ کے بتاؤں آپ کو پھر ہم کوشش کریں کہ ریلیٹ کریں اس مینجمنٹ کو اس ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ اور پھر اس بگ پکچر میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہیں اور اس کے اندر یہ مینجمنٹ کے کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں اس کے بعد then will talk about the human being behaviour what جب تک ہماری بیسک کنسپٹ کلیئر نہیں ہوں گے ہم آگے ہمارے لیے چلنا مشکل ہوگا میری اپروچ یہ ہوگی کہ آپ کے کانسپٹ کو کلیئر کیا جائے پھر اس کی اپلیکیشن کہیں بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو پروگرامنگ کے بیسک کانسیپٹ آتے ہیں تو کوئی بھی ٹول یہ لے لے سی میں آئے جاوا میں آئے کسی قسم کا ٹول لے لیں تو آپ اچھی پروگرامنگ کر سکیں گے اگر آپ کو بیسک کانسپٹ کسی بھی گیم کا آتا ہے تو اس گیم کے کسی بھی سچویشن میں آپ جاتے ہوئے اچھا پرفارم کر سکیں گے اسی کانسپٹ کے تحت اسی فلاسفی کے تحت اگر آپ کو ہمارے بیسک کانسپٹ جو اس سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہیں ان کی سمجھ آ جائے اس کو سمجھ لیں تو پھر میرا خیال ہے ہم سب کے لیے آپ کے لیے میرے لیے سب کے لیے آسان ہوگا اس سبجیکٹ کو کس طرح لے کے ہم نے چلنا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مینجمنٹ اور آرگنائزیشن کے بعد will will move toward basic concept of people working together we'll talk about individual group اکیلے کام کرنے کا اور کنسپٹ ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو پھر وہاں کیا ایشوز کھڑے ہوتے ہیں پھر وہاں کیا کنسپٹ ڈیولپ ہوتے ہیں پھر وہاں پہ کیا ایشوز کنسرن اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو آپ کے لیے ایز اے ٹیم ممبر آپ کے لیے کل آپ نے مینیجر بھی بننا ہے کل آپ نے مالک بھی بننا اپنا ادارہ بناتے ہیں تو آپ کو اگر یہ چیز سمجھ آ جائے کہ بہیویئر کیا چیز ہے اور بہیویئر کیوں ڈفرنٹ ہوتا ہے جب انڈیویجل ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں کیا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں کیا سنرجی پیدا ہوتی ہے کیا پازیٹو چیز یوز ہوتی ہے یہ سنرجی کا کانسپٹ بھی ہم ڈسکس کریں گے don't worry about the few big words جو آپ پہلی دفعہ سنے تو یہ کیا چیزیں ہیں ان کو ہم سب کو ان شاء اللہ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے اس کے بعد تھوڑا سا میں پھر ہیومن ریسورس کی ہسٹری کی طرف آؤں گا کیسے پرسنل مینجمنٹ سے شفٹ ہوا ٹوڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ شروع میں یہ پرسنل ڈپارٹمنٹ صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ پکنک وغیرہ مختلف ایکٹیویٹیز آپ کے جو ہیلتھ کنسرن ہے اس کو دیکھتا تھا department now it has up in a big way اب اس کے اندر جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ hiring firing transfer promotion training سارا کچھ ڈسکس کرتے ہیں ہم اس تھوڑی سی ہسٹری کو بھی دیکھیں گے کہ کیوں ہم شفٹ ہوئے ٹوڈ human human rather rather than than machines equipment اور سائنٹیفک مینجمنٹ مختلف تھی تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتا جاؤں گا ناٹ ڈیفیکلٹ تھنگ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہسٹری بڑی مشکل ہوتی ہے ہسٹری ضرور پڑھنی چاہیے اس سے سبق سیکھنا چاہیے اس سے ہمیں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیسے یہاں تک پہنچے لوگ دین آفٹر دیٹ ول سی کے what is difference today new trends کیا آ آج کل I set couple of go back and see the working condition totally different آپ کسی کو ہائر کرتے تھے تو وہ چوبیس گھنٹے کا ملازم تھا آج کل اگر مجھے آٹھ گھنٹے کے بعد میری آرگنائزیشن کہتی ہے کہ اسٹے ایکسٹرا تو naturally I I will expect why should stay extra my job is done تو وہ نئے ٹرینڈ آ رہے ہیں ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے ایکسپیکٹیشن چینج ہو گئی ہیں ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز بڑی چینج آئی ہے اگر آپ نے ارد گرد دیکھیں ابھی اپنے ساتھ آپ کلاس آپ کلاس ایون میں پڑھتے ہیں دیکھیں تو you can have a diverse working group with you people پہلے اگر جس علاقے میں آپ رہتے تھے تو عموماً اگر دس بیس سال پہلے کی بات کریں تو وہی آپ کے لوگ ہوں گے ارد گرد کے آپ کے ہمسائے محلے دار وہی آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن آج آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ایک دوسرے ضلع کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے صوبے سے لوگ آئے ہوتے ہیں now even a people from different countries working together and سب سے بڑا جو آج کل ایک اور ایشو جو آ رہا ہے that is a diversity based on gender اب میل میل فیمل سارے لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ایشوز بھی ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی کھڑے ہو رہے ہیں and we have to to address them تو اس جب ڈائورسٹی ہم ڈسکس کر لیں گے تو then will go about performance and productivity یہ کیسے کیونکہ ultimate bottom line is that performance you want an efficient and effective performance from your people from your organization اس کو ڈسکس کریں گے ان شاء اللہ and then will go to human resource function یہ ساری جو اس سے پہلے جتنے ہم نے لیکچر کیے ہوں گے وہ آپ کی بیسک کنسپچل تھنگس کو کلیئر کرنے کے لیے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے تاکہ now you should be ready to start thinking discussing اور kind of delivering something about this particular subject پھر ہم ہیومن ریسورس کے بیسک فنکشن پہ جائیں گے فنکشن کو ڈسکس کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے کے and then will go about human resource کا جو ہے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اسپیشلسٹ ہوتی آرگنائزیشن آرگنائزیشن کے کے کے اندر اندر اندر اپنی باقی جو لوگ مینجمنٹ کے لیولس ہیں اس سے ان کا کیا تعلق ہوتا ہے اور کیسے وہ ایک ٹیم بن کے کام کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہو and then will go toward some legal and ethical issues آپ کی جو جس وقت مارکیٹ میں کتابیں میسر ہیں اس میں سارا دوسری کنٹریز کے بارے میں لکھا گیا بہت زیادہ رول ریگولیشن اس میں کہیں دیے ہوئے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ دیکھیں گے دوسری کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے but will discuss about the legal issues and activities we may not be using those basic of rules which are bag are انہوں نے جو اڈاپٹ ہیں دوسری کنٹریز میں لیکن اس سے ایٹ لیسٹ ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ لوگ کس طرح اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں and then will go about human resource planning first step کوئی بھی ادارہ بناتے ہیں تو یار آپ کے پاس آرگنائزیشن پہلے کام کر رہی ہے you always plan what is today you have and what you are up to کل کیا کرنا چاہتے ہیں کس طرف موو کریں گے تو یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ایک بڑا امپورٹنٹ آج کل آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے ایم آئی ایس کے حوالے سے جس کو لوگ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بھی کہتے ہیں ہیومن ریسورس کے حوالے سے بھی اسی کی آگے جو ہے اس کی اپلیکیشن ہیومن ریسورس کے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے حوالے سے we call it human resource information system وہ کس طرح اس کا کمپونیٹ ہے آپ کے ٹوٹل بگ جو ایم آئی ایس ہے اور کس طرح وہ فنکشن کر رہا ہے آپ کے ایم آئی ایس کے اندر اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے this will be also useful topic and then will go about job analysis core function of this human resource management جو ہے then will talk about job description specification کیا ہوتا ہے and will start with the recruitment process ہم لوگ ریکروٹمنٹ اور سلیکشن کو ایک ہی سمجھتے ہیں but it is different recruitment کو ڈسکس کریں گے اس کے میتھڈس کو ڈسکس کریں گے سورسز کیا کیا ہیں ان کو اس میں ڈسکس کریں گے ان شاء اللہ اینڈ دین تھنگ آج کل پاکستان میں آپ دیکھیں ایک جاب نکلتی ہے ہزاروں اپلیکیشن آ جاتی ہیں اچھی بات ہے لیکن ان ہزار میں سے more than sixty seventy percent تو اس سے میچ ہی نہیں کرتی جس کے لیے آپ کو جاب چاہیے ہوتی ہے تو اتنا ہیوج کام آگنیشن کے لیے آتا ہے تو self is a big task screening جب ہو جائے گی اس کے بعد ہم ٹاک اباؤٹ سلیکشن پروسیس مختلف قسم کے بیسک ایک کانسپٹ ڈیولپ کر لیں گے اس کے بعد کچھ ایگزامپل دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں ایک پرٹیکولر ادارہ کس طرح سلیکشن کرتا ہے دوسرا کیسے کرتا ہے اور بکش جو ہمارا کتاب بتاتی ہے اس میں کیا طریقہ کار ہے بیسک وہی ہے لیکن کچھ لوگ چار اسٹیپ لیتے ہیں کچھ چھ لیتے ہیں کچھ دس لیتے ہیں اٹ اگین جب سلیکشن ہوگی تو نین واٹ ہوتا کیا ہمارے یہاں تو سلیکشن ہوئی تو اس کو کہا یہ لو بھائی کام کرو but we are missing a piece that is socialization اس کو ایکلمٹائز کرو اپنے سسٹم کے اندر and will discuss about socialization جو ہم مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں اس میں جو آپ نے سنا ہوگا اورینٹیشن وغیرہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے تقریباً یہ آئے گی twenty twenty twenty one lecture ہوگا ہمارا جو اس کے اندر ڈسکس کریں گے سوشلائزیشن جب ڈسکس کر لیں گے تو پھر will go about training and development ایک continue process for the career development یہ بہت ضروری پارٹ ہے اس کو بھی ان شاء اللہ ہم ڈسکس کریں گے then will talk about career management each person inspire work big thing آج آپ بیچلر ڈگری کے لیے پڑھ رہے ہو کل ماسٹر کا سوچو گے پھر پی ایچ ڈی کا ان شاء اللہ سوچو گے when you join some organization ایک اسٹیپ پہ جاتے ہو تو نیچرلی اگلے اسٹیپ کے لیے سوچ رہے ہوتے ہو پھر اس سے اگلے اسٹیپ کے لیے سوچ رہے ہوتے ہو سمن فائنڈ کہ میرا تو اس سے آگے کوئی اسٹیپ نہیں ہے تو دین دے اسٹارٹ تھنکنگ ہے وائی وائی ایم ہیئر تو انسٹیٹیوشن ڈیفینیٹلی اداروں کو آپ اس پر لک آفٹر کرنا ہے and they always think of how they should keep their people motivated یہ بھی ایک موٹیویشن فیکٹر ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آگے بھی کیریئر ہے اس کے لیے آپ کا ادارہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے آفٹر کیریئر مینجمنٹ پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا ریلیونس ہے کیریئر ڈیولپمنٹ کا آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے اندر کیونکہ اس کا ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کا بھی فائدہ ہے اس کے اندر and then will talk about performance appraisal آپ نے رکھ لیا کسی کو آپ نے اس کو موٹیویٹ بھی کر لیا آپ نے اس کو ٹرین بھی کر لیا سوشلائز بھی کر لیا but now you have to see whether he or she's delivering not it is a proper system always of performance appraisal and will talk about performance appraisal and that will be I think twenty fourth lecture then after performance appraisal will discuss again with in this performance appraisal different topics will be covering کس کو کرنی چاہیے اس میں ایرر کیا کیا ہوتے ہیں ہاؤنڈ business performance and then will talk about job sizing of a particular job if you hire a person for a B C position and this is not a kind of آپ نے توکا لگانا ہے وہ سسٹم کیا ہے اور اگر آپ اس پوزیشن پہ ہو اللہ کرے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کی کتنی سیلری ہونی چاہیے اس کی ویجز کیا ہونی چاہیے تو آپ اس کو ڈیسائڈ کر سکیں with some kind of parameter some rules اس میں ڈیفینیٹلی کمپنسیشن اس میں بینیفٹس آتے ہیں انسینٹیوز آتے ہیں یہ چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے and as I said earlier some when we are talking about motivation پھر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پیسہ کیا چیز ہے افکوس وہ نو پیسہ کیا ہے بٹ ود ریفرنس ٹو او جاب اور ہیومن ریسورس ہر موٹیویشن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور کس طرح ہم اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں موٹیویشن کو ڈسکس کریں گے آف کورس کے اندر بھی کچھ تھیوریز وغیرہ لوگوں نے جس پہ کام کیا لوگوں نے جس پہ اتنا تھیوریز ڈیولپ کی ان کو بھی ڈسکس کریں گے بٹ اگین ڈونٹ وری ان شاء اللہ یو لین جائے یہ لفظ مشکل لگتے ہیں لیکن اگر دلچسپی سے شوق سے اس کو پڑھا جائے سمجھا جائے تو believe me this is a piece of cake then after motivation will discuss about occupation health and safety and after that will talk about stress I know you will be under stress today but again stress is positive and negative too and will learn how to manage stress اس کے بعد دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن کا کیا رول ہے اور انسٹیٹیوشن کے اندر آرگنائزیشن کے اندر کمیونیکیشن کیا رول پلے کرتی ہے اور کیسے ہوتی ہے and then will talk about conflicts کس بات پہ کنفلکٹس پیدا ہوتے ہیں and how you will solve then اور نیگوشیشن کیسے کی جاتی ہے and then after that will talk about power and politics and that will be interesting subject for us too اور جب یہ پاور اینڈ کنفلکٹ جو ایشوز ہیں یا پالیٹکس جو ہیں ان پہ اتنا زیادہ زور نہیں دیں گے لیکن کیونکہ that is again a part of kind life اور ہیومن ریسورس اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہم ٹچ کرتے ہوئے آگے چلیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈسپلن کی ڈسپلن کیا ہوتا ہے نوکری سے ریٹائرمنٹ بھی ہوتی ہے نوکری چھوڑی لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں talk about H R auditing and control function اور لیڈرشپ کا کیا رول ہے آرگنائزیشن کے اندر leaders play very important role اور ہیومن ریسورس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے اس کا ریلیشن شپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اینڈ پہ آ کے ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل ڈائمینشنس کیا ہیں ہمارے ایچ آر سبجیکٹ کے کیونکہ اب آپ کے پاس جیسے کہ آپ نے ہم نے شروع میں بھی کہیں ڈسکس کریں گے کہ گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ کیا ہے اس گلوبلائزیشن گلوبلائزیشن کی وجہ سے now even people from different countries they are getting together Pakistan ہی کہیں باہر جا کے جاب کر رہے ہیں باہر کے لوگ پاکستان میں آ کے جاب کر رہے ہیں تو اس سے کیا ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور جو آخری لیکچر ہوگا ہمارا اس میں what I try basically I try to give you یا اس کو میں ایک سارا جتنا بھی ہم نے فورٹی فور لیکچر میں ڈسکس کیا ہوگا اس کو ریویو کرنے کی کوشش کریں گے that will be over last session لیکن دیکھتے ہیں کہ میرا خیال آج کافی ہو گیا what you think should start اگینٹار میرا خیال ہے کہ آپ بھی تھک گئے ہوں گے مجھے بھی آج پہلا سیشن تھا تو اس لیے روکتے ہیں یہاں پہ لیکن جانے سے پہلے دیکھیں کہ آج ہم نے کیا کیا بیسکلیو ڈیوائڈیڈ اس کی امپورٹینس کیا ہے اور فائدے ہو سکتے ہیں اس سے کیوں پڑھنا چاہتے ہیں ہم اس کو کیوں سیکھنا چاہتے ہیں اس کو آخر پہ آ کے میں نے روڈ میپ دکھانے کی کوشش کی کہ دس ول بی اوور کا یہ مطلب نہیں کہ will be fuss on this we go I try to dig more more thing for you اور تھوڑا بہت آگے پیچھے شاید ہو you لیکن یہی رہے گا سیکھا ہوگا سمجھا ہوگا کیونکہ یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ہم نے سیکھنا ہے سمجھنا ہے کیا چیز ہے جو بھی پڑھ رہے ہیں ہم لیکن جانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اگلے سیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے تو جیسے میں شروع میں آپ کو بتایا جب ہم روڈ میپ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگلے سیشن کے اندر ہم بیسک مینجمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے لیے اتنا کافی اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں اس وقت تک خدا حافظ السلام علیکم